بھائی کے لیے استغفار حضرت موسا علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراض ہوئے کہ قوم گمراہ ہو گئی آپ نے سمجھایا تک نہیں اسی ناراضی میں بال بھی پکڑ لیے بھائی نے صورت حال بتائی تو فوراً حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے استغفار کے ہاتھ پھیلا دیے دیکھیے صورت اللہ آیت ایک سو اکاون قال رب اغفر لي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين ترجمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں دوسرا واقعہ سورت یوسف میں ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے استغفار فرمایا قال لا تصریب اليوم یغفر اللہ لکم ارحم الراحمین ترجمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن میری طرف سے تم پر کوئی سزا نہیں اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے نقطہ بھائیوں کے ایک دوسرے کے لیے استغفار میں دونوں جگہ اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک الراحمین استعمال ہوا ہے اولاد کے لیے استغفار اپنی اولاد کے لیے استغفار کا مسئلہ بھی یسوع یوسف میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام سے اپنے لیے استغفار کی درخواست کی والد محترم نے درخواست قبول فرمائی کہ ان قریب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا قالوا یا ابانست كنا خاطئين قال سوف قالف لكم ربي ربی هو الغفور الرحیم ترجمہ بیٹوں نے کہا اے ہمارے ابو جی ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہمارے لیے استغفار کیجیے بلا شبہ ہم خطا کار تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا عن قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں بالکل سچ سچ کیا آپ نے کبھی اپنے والدین سے اپنے لیے استغفار کرایا آہ کتنوں کے والدین تو چلے گئے مگر جن کے پاس یہ انمول نعمت موجود ہے انہوں نے کب اس سے یہ عظیم فائدہ اٹھایا ارے بھائیوں اور بہنوں والدین کا استغفار بڑی سعادت ہے روب اور رسم کے انداز میں نہیں ندامت اور التجا کے انداز میں اپنی ضرورت سمجھ کر والدین سے اپنے لیے استغفار کرا لیں اور کراتے رہیں ارے بھائیوں اور بہنوں والدین کے سامنے توازو اختیار کرو اونچا بھی نہ بولا کرو اور ان پر روب جھاڑنا تو بے وقوفی ہے اور بد فطرتی ہاں بالکل بد فطرتی یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کو معاف فرما آئیں اخلاص کے ساتھ ایمان تازہ کر لیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ